بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی الناس يدخلون في اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد ربك انه كان توابا تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے